مریض ہے یا مسافر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ایسا مرض ہے اس کا یا سفر بھی ایسا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا دشواری والا سفر ہے تو ایسی صورت میں گنجائش ہے روزہ نہ رکھے گناہ گار نہیں ہے بعد میں اس کی قضا کر لے فائدہ تم میں نہیں آمن اخر اور جلدی سے ہی پھر قضا کرنے چاہیے کسی کو کیا پتا زندگی کا اور پھر ذمہ میں روزے ہوں اور کسی کو بتایا بھی نہ ہو کہ میرے ذمہ روزہ ہیں کہ وہ پیچھے سے کفارہ یا فدیہ ادا کرے اس مریض میں علماء نے حاملہ عورت دودھ پلانے والی عورت اس کو بھی اسی میں لکھا ہے حدیث میں سراحت ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کو روزہ رکھنے میں مشکل ہے پیش آ رہی ہے کیونکہ بچے کی وجہ سے اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے کہ بچہ جو ہے دن کو بھوکا رہ جاتا ہے اگر وہ روزہ رکھے تو ایسی صورت میں حاملہ کو اور مرزیہ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں وہ اپنے دنوں کی قضا کر لے گی اس میں ایک تیسرا مسئلہ ہے اس شخص کا کہ جس کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا ضروری ہے ورنہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ فوت ہو جائیں جیسے کہ آج کل کی بعض امراض ایسی ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ ایسا ڈاکٹر ہو جو مخلص ہے دیندار ہے اور واقعتاً ہی وہ اپنے اس اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ اس مریض کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو یہی آپ کے لیے مفید ہے عام ڈاکٹر جو خود روزہ نہ رکھتا ہو ایسی فاسق و فاجر ہو تو وہ تو یہی چاہے گا سارے لوگ روزہ نہ رکھیں تو عام بخار والے شخص کو بھی یہی کہہ دے گا کہ ہاں بھائی روزہ نہ رکھو اس میں اجازت ہے گنجائش ہے صحیح نیک دیندار ماہر ڈاکٹر اس مرض کا اندازہ لگا کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی مرض بڑھ جائے گی یا خطرہ کچھ اور ہے تو ایسی صورت میں کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں ہے <clears throat> اگر بعد میں اس کو قضا کی ادائیگی کی صحت حاصل ہو جائے تو قضا کرے ورنہ یہ فدیہ ادا کرے <clears throat> چوتھا وہ شخص ہے کہ جو زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ گیا جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ضعیف اور بوڑھا عمر بھی بہت ہے اور ضعیف ہو گیا کمزور ہو گیا پوری طرح اس کا دماغ بھی صحیح نہیں رہتا بعض دفعہ وہ صحیح باتیں کرتا ہے بعض دفعہ وہ باتیں بھی صحیح نہیں کر رہا بعض دفعہ اسے کھانے کا بھی نہیں پتہ بھوک کا بھی نہیں اندازہ ہوتا اور بعض دفعہ پیشاب پکانے کا بھی اسے اندازہ نہیں ہوتا پاکی پلیتی کا بھی عمر کے اس حصے میں کوئی شخص پہنچ گیا اس کو شرع اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں شیخ فانی بہت بوڑھا اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اپنے روزوں کی فدیہ یعنی قضا کی تو اس کی صورت ہے نہیں اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے یہ شخص جو اس سے پہلے بتایا ہے کہ اس کی مرض ایسی ہے ویسے تو بظاہر صحت مند ہے لیکن اس کی مرض ایسی ہے کہ ماہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا مفید ہے تو ایسے شخص کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور ظاہر ہے جب اس کی مرض ایسی ہے کہ وہ دائمی ہے بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا تو یہ شخص بھی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے اور وہ شیخ فانی بھی اپنے روزوں کا فدی ادا کرے کہ جو زندگی کے بالکل آخری مرحلے میں ہے ایسی عمر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی عمر سے نجات نصیب فرما کہ جس میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے وہ شخص نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا تو نمازوں کا بھی اس کو فدیہ دینا ہے اب یہ بات کہ فدیہ ہے کیا چیز علماء نے جو موجودہ بزرگان دین ہیں انہوں نے یہ متفق فیصلہ کیا ہے کہ انسان کی اپنی جو ترتیب ہے افطار کی اور سحری کی اور اس پر اس کا یومیہ جتنا خرچ آ رہا ہے وہ فی دن وہ کسی غریب کو محتاج کو جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرے اب ہر کسی کے اپنے احوال ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کا یومیہ اوسط فی بندے کا سو روپیہ پڑتا ہو تو وہ پھر اپنے رمضان کے روزوں کا فدیہ تین ہزار دے گا اور اگر کسی کا اس سے زیادہ پڑتا ہے تو اس کا حساب ہے اور کسی کا اس سے بالکل کم پڑتا ہے وہ غریب ہے کہ بیس پچیس روپے اس کا یومیہ پڑ رہا ہے تو اس کے ذمہ اس لحاظ سے پھر فدیہ دینا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بالکل ہی فدیہ نہیں دے سکتا غریب بھی بہت ہے بیمار بھی ہے شیخ فانی ہے کمزور ہے اور روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ کی ادنا مقدار بھی وہ نہیں ادا کر سکتا بالکل غریب تنگ دست ہے ایسے شخص کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرتا رہے اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے دوسرے ساتھی اس کے لیے وارث جو ہیں وہ دعا کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں اور نیت یہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت دے دیں گے تو اس شخص کی طرف سے ہم فدیہ ادا کر دیں گے یہ فدیے کی بات ہے فرمایا کہ من کان امن کو مریضن اولا سفر فعدت من ایام اخر یہ اتفاق ایسا الحمدللہ ہوا کہ ہمارا تو درس ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے کوئی ضروری نہیں تھا کہ رمضان ہی قریب ہو تو پھر درس کا بھی یہی رکوع ہو تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو آدمی درس میں بیان کر لیتا ہے بعض دفعہ ذہن میں نہیں آتے مسائل اس دفعہ جو انشاءاللہ وہ ماہانہ رسالہ آ رہا ہے تو اس میں تفصیل کے ساتھ تمام رمضان کے متعلق اور زکوٰۃ کے متعلق مسائل آئیں گے اس میں بعض دفعہ شوگر کے مریضوں کو یا اس طرح کے مریضوں کو انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے رمضان کے درمیان میں یاد رکھیں کسی قسم کا انجیکشن خواہ و رگ والا ہو یا گوشت والا ہو یا اسی طریقے سے ڈرپ لگانا بوتل گلوکوز کی اگر ضرورت کے ساتھ ہے تو کسی درجے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں کوئی کراہت نہیں ہے اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی شخص کمزور ہونے کی وجہ سے بغیر ضرورت کے ذوف آ رہا ہے بھائی نیرو بیان کے ٹیکے لگاتا رہوں طاقت بحال رہے یا فلاں انجیکشن لگاتا رہوں کمزور نہ ہو جاؤں ضرورت نہیں ہے اس کو کمزوری تو مقصود ہے رمضان میں تو ایسے شخص کا روزہ مکرو ہو جائے گا بغیر عذر کے اگر انجیکشن وغیرہ یہ چیز لگاتا ہے تو روزہ ادا تو ہو جائے گا فرض ذمہ سے ساقط ہو گیا لیکن گناہ گار ہوگا کراہت ہے اگر واقعتاً اس کو عذر ہے ایسی بیماری ہے اس کو انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو روزے میں کوئی کراہت نہیں ہے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک اصولی بات یاد رکھیں روزہ ٹوٹتا ہے براہ راست میدے میں کوئی چیز جائے یا براہ راست دماغ میں کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی ترتیب کے ساتھ آدمی دیکھو نا سخت گرمیاں ہو ٹھنڈے پانی کے ساتھ جب نہائے تو اس کے بعد تسلی ہو جاتی ہے کیوں تسلی ہوتی ہے وہ مسامات سے پانی اندر رستہ ہے نا جو جلد اور جسم گوشت خشک ہو جگائے وہ نہانے کی وجہ سے وہ گوشت پانی پیتا ہے اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ ٹوٹتا ہے براہ راست پیٹ میں کوئی چیز جائے ایسا زخم لگ گیا جو پیٹ کے اوپر ہے اور سیدھا میدے کے اندر اس کی دوائی کی وغیرہ شرائط ہو رہی ہے یا دماغ کو پہنچ جاتا ہے کوئی چیز دوائی وغیرہ تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہی وجہ ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بے شک وہ گلے سے اس کے کچھ اثرات باہر نکل بھی آتے ہیں آنکھ کا سسٹم دماغ کے ساتھ اتنا براہ راست نہیں ہے بہرحال روزے کے اندر یہ کافی سارے مسائل ہیں کوشش تو انسان یہ کرے کہ پورے اہتمام کے ساتھ روزوں کی ترتیب رکھے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں کام کم کرے اپنے ماتحتوں پر بھی کام کم کرے اور اپنے اوپر بھی اپنے اوقات بھی دنیاوی اعتبار سے مشغولیت کے کم کرے اور تلاوت میں ذکر و اذکار میں ان کاموں میں اپنے وقت کو گزارے وہ حدیث مشہور ہے جو آپ حضرات نے سنی ہوگی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا ممبر پر چڑھتے ہوئے وہ تین چیزیں ہیں ایک وہ شخص کہ جس کو والدین کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی اور اس نے نہیں کی اللہ اس کو تباہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تھی دوسری ممبر کی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر صحت کے وقت آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ شخص بھی برباد ہو جائے تو آپ نے آمین فرمایا تیسری بات جی، تیسری سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ جس جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ مجلس والے نام سن کر رسول پاک پر درود نہ پڑھیں نہ پیش کریں سلام درود تو ایسے لوگ بھی تباہ ہو جائیں برباد ہوں تو آپ نے امین فرمایا معلوم ہوا کہ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال سے تو آتا ہے کہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ زندگی میں نصیب فرما رمضان کا مہینہ زندگی میں نصیب فرما اور اس میں عبادت کرنے کی مغفرت کرانے کی توفیق نصیب فرما جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو پھر اگلے رمضان کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ بار بار یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما جیسے کہ حج عمرے کے لیے انسان جائے تو اس میں مختلف دعائیں ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاضری آخری حاضری نہ بنا جو میں حج عمرے کے لیے آیا ہوں یا اللہ یہ دربار مقدس کا دیدار کی یہ حاضری یہ میری آخری حاضری نہ بنا یہ حاضری میری بار بار ہوتی رہے ہر بار نصیب فرما تو فرمایا کہ ہمن کا نمن کو مریضن اولا سفرن فعدت من ایام نخر گنتی کے ساتھ بعد میں ان ایام کی قضا کریں عورت کے جو معذوری کے دن ہیں خواہ ماہانہ والی معذوری کے دن یا ولادت کے بعد جو معذوری کے دن خاتون کے ہوتے ہیں اس میں نماز معاف ہے اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نماز تو معاف ہے خواہ عورت کے ماہانہ معذوری کے دن ہوں یا ولادت کے بعد والے معذوری کے دن ہوں اس میں نماز معاف ہے اور رمضان کے روزوں کی قضا ذمہ میں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس عورت کے عام دنوں میں کچھ معمولات ہیں تلاوت کے ذکر و اذکار کے تہجد کے نوافل اشراق چاشت کے عام دنوں میں کسی عورت کے کچھ معمولات ہیں لیکن وہ معذوری کے دنوں میں وہ معمولات ادا نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ وہ معذوری کے دنوں میں بھی اس کو ان معمولات کا ثواب دیتے رہتے ہیں جو غیر معذوری کے دنوں میں وہ ادا کرتی ہے اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے معمولات ہیں مرد کے اور وہ صحت کے زمانے میں حضر کے اقامت کے زمانے میں وہ معمولات ادا کرتا ہے تلاوت ہے ذکر و اذکار ہے تہجت ہے یہ نبادات وہ سر انجام دیتا ہے صحت اور اقامت کے زمانے میں اگر یہ شخص بیمار ہو گیا یا سفر پہ چلا گیا ان دو عذروں کی وجہ سے وہ اپنے معمولات ادا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے وہ معمولات جو صحت کے زمانے میں اقامت کے زمانے میں کر رہا تھا ہم مرض کے زمانے میں اور سفر کے زمانے میں اس کو ثواب دیتے رہیں گے تو یہ معمولات انسان کے ہوں تو ایسے معاملے میں پھر فائدہ ہے مریض عورت کی بات کہ نماز معاف ہے معذوری کے دنوں میں اور روزی کی بات میں قضا کریں فرمائے وار الرجی نے یتیق و نحو فدیت تعام مسکین یہاں یوتیق نحو کی تفسیر علماء نے دو کی ہیں ایک یہ کہ شروع میں رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تھے تو اس میں تھوڑا سا اختیار دیا تھا کہ فرض تو ہیں لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ دے دے لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا وہ اگلی عیت میں شاہ رمضان الجی ان سے القرآن میں ایت آ جائے گی دوسری تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے کہ وہ الزین لذین یوتیکو نہ میں لا یتی کو ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے بالکل ابھی ایسی امید بھی نہیں ہے تو فدیتن تعام مسکین ایک مسکین کا کھانا ایک دن کے روزے کا فدیہ ہے جس پر میں ابھی تفصیل عرض کر چکا ہوں صبح شام کا مسکین کا کھانا اور احتیاط یہی ہے کہ ہر روز دے تو بہتر ہے کسی مسکین کو اگر دے رہا ہے تو ہر روز دے اگرچہ مفتی مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بنوری ٹاؤن کے بڑے مفتی تھے بعد پہ کچھ